بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل جو پڑھی گئی تھی تو تو اس کا ترجمہ پڑھ لیا تھا اس کی تشریح باقی اور اس کا اس کی تشریح پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے اس سے قبل یعنی اس آیت کرمہ سے پہلے جو اسی صورت بقرہ کی آیت نمبر قریباً چالیس ہے بن اسرائیل کے متعلق جو کلام شروع ہوا تھا وہ یہاں تک مکمل ہو گیا پورا ہو گیا کامل ہو گیا اس پھر مختلف اسے آیا تو اب یہاں پہ جب وہ تمام باتیں ختم ہو گئی تو یہاں سے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کی بجائے اپنے دین پر زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہو تو یعنی اسلامی مختلف جو عقائد اور احکام ہیں یہاں سے جو ہے ان کا بیان شروع ہو رہا ہے اور ان احکام اور عقائد میں سے جو ہے نا سب سے قبل سب سے پہلے جو ہے نا اس کا بیان اس بیان کا آغاز جو ہے نا صبر کی تحقیق سے ہوا کیوں اس وجہ سے کہ یہ جس دور میں جس دور سے مسلمان گزر رہے تھے اس دور میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے قسم قسم رکاوٹیں پیش آ رہی تھی تو اسی وقت جو ہے نا جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور مسلمانوں کو قسم قسم سختیاں بھی برداشت کرنی پڑ رہی تھی اور جنگوں میں ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں عزیز بھی مرتا ہے رشتے دار بھی مرتا ہے دودھ بھی مرتا ہے اور شہید ہوتے ہیں تو یا شہید ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے تو مسلمانوں کو یہاں سے جو ہے نا تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں دین کی راہ میں یہ جو ازمائش ہے یہ پیش آنی ہے تو جب کوئی مومن ہوگا مسلمان ہوگا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ان صورتحال میں اس جیسے یعنی مشکلات ہو مصائب ہو جنگیں ہو رہی ہو غیر سی باتیں تو اس میں شہدا بھی ہوں گے تو اس جیسی صورتحال میں مومن ایک مومن کے لیے جو ہے نا کیا کرنا چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر جو ہے نا مسلمان کو مومن کو اپنے کو مومن اور مسلمان سمجھتا ہو یعنی جیسے بھی حالات ہو اور اللہ کی مشیت پر راضی رہنا ہے راضی ہو کر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے تو یہاں پھر یہ بات کیا جاتی ہے کہ مثلا اگر کسی کا عزیز دوست رشتہ دار یا اپنے گھر میں سے کوئی شہید ہوتا ہے یا مر جاتا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی خودگی ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے تو فطری طور پر طبعی طور پر جو ہے نا پریشانی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس پریشانی کے اظہار سے ممانعت نہیں ہے جب تک وہ حدود میں ہو جب تک وہ حدود میں ہو تو اس اس کے بارے میں نہیں بتایا یعنی صبر کرنا ہے لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچے کوئی صدمہ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی جو ہے نا صدمے اور کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تکلیف کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا بندے کو غیر طبعی طور پر جو ہے نا طور پر جو ہے نا چونکہ اس کو بالکل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے صدمے کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے تو کبھی کبھی جو ہے نا اس کا اظہار کر دیتا ہے آنسو کی شکل میں یا کسی کو بتا کر یا کسی سے اس واقعے کا تذکرہ کر کے تو وہ وہ ممنوع ممنوع نہیں نہیں ہے ہے یعنی صدمے کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے رنج کی کی وجہ سے وہ تو انسان میں داخل ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے لیکن اس پر صبر کرنا ہے اور اگر بے اختیار انسو نکل ہے تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ حدود سے باہر نہ ہو مطلب یہ ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہوا یعنی تکلیف صدمے اور نقصان کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نوز بلا کیا کیا یا میرا بھائی یا میرا بیٹا یا میرا والد یا میرا چچا یا جو بھی دوست رشتے دار احباب میں سے جو ہے نا ان جوانی میں یا اس وقت میں جو ہے نا کیوں اس کو اٹھایا گیا یا لیا گیا یا فوت ہوا تو اگرچہ صدمہ تو ہوتا ہے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ نہیں چھوٹنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے شکوا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر جو ہے نا راضی ہونا ہے کہ اسی میں خیر ہوگا جو پیش ہوا ہے یا جو کچھ ہوا ہے اسی میں خیر ہوگا جس طرح کہ عام طور پر کوئی ڈاکٹر ہوا کرتا ہے تو اگر چھوٹی موٹی بیماری ہو تو دوائی یا وغیرہ کر وہ بیماری جو ہے نا بڑھ جاتی ہے پھر آپریشن کی نوبت آتی ہے تو آپریشن کرتے وقت اگرچہ بظاہر اس انسان کو جس کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے ہو رہا ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا اس تکلیف کی وجہ سے جو ہے نا بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے اور بعض اوقات جو ہے نا ڈاکٹروں کی بھی برا بلک کہتے ہیں لیکن ڈاکٹر سے جو ہے نا اس کو کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے کیوں اس وجہ سے کہ اس بیمار کو اس مریض کو جو ہے نا اس بات کا پورا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے ڈاکٹر یعنی مجھے میرا آپریشن کر رہا ہے یہ میری ہمدردی کے دی میرے مسلحت کا خاطر میرے ٹھیک ہونے کی خاطر یہ کر رہا ہے بظاہر اگرچہ اس کو تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے تکلیف بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ مستقبل میں آئندہ میں جو ہے نا اگر یہ آپریشن ہو جائے تو یہ صحیح رہے گا ٹھیک رہے گا تو اس مستقبل کو دیکھ کر جو ہے نا اس موجودہ تکلیف پر جو ہے نا یہ صبر کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح زندگی میں بھی جو ہے نا اگر کوئی ایسی مصیبت ہو پریشانی ہو اس طرح کی مرحلہ ہو تو اس میں جو ہے نا صبر کرنا چاہیے تو صبر میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اگر خوشی ہو تب بھی جو ہے حدود کے اندر اور اگر کوئی ایسی پریشانی ہو تو بھی حدود کے اندر ہو تو شریعت جو ہے نا پھر اس پر کوئی قدغن نہیں کرتا لیکن اگر خوشی بھی حد سے بڑھ جائے یعنی حدود کا تجاوز ہو اور غم میں پریشانی میں مثبت میں بھی جو ہے نا حدود سے تجاوز ہو تو پھر خواہ خوشی ہو یا غمی ہو جب حدود سے بڑھ جائے تجاوز کر جائے تو پھر وہ شریعت میں اسلام ہو ممنوع ہوا کرتا ہے حدود کے اندر ہو تو خوشی کے اظہار سے جو ہے نا اسلام منع نہیں کرتا ہے اسی طرح غم کا اظہار حدود کے اندر ہو تو اس سے بھی اسلام شریعت منع نہیں کرتا آتے اس خوشی کی طرف یا یا ایوہ ایوہ الذین الذین آمنو آمنو استعینو استعینو اے اے ایمان ایمان والو والو انا حاصل کرو استعینو حاصل کرو یا مدد کرو استعینو مدد حاصل کرو اللہ کے اثرت کے لیے یعنی سات اور مثبت پر الطاعت الطاعت اطاعت پر طاعت پر والبلائی اور مصیبت میں صبر صبر کے ساتھ الطاعت اطاعت پر والبلائی اور مصیبت پر اور نماز کے ذریعے سے یعنی صبر حاصل کرو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ خصہ بذکر لتکررها وعظمها کہلا اس کو خاص کیا یعنی اس کی نماز کی تخصیص اس کے کیوں اس نماز کی تخصیص کیوں کی گئی تو اس کی تخصیص کی وجہ بتا رہا ہے کہ اس کی تخصیص کرنے کی وجہ اس کی تخصیص کی وجہ خصہ اس نماز کو خاص کیا بذکر ذکر نماز کی تخصیص کو خاص کیا بذکر چکر تو اس کے بار بار ہونے اور عظمت کی وجہ سے یعنی چونکہ نماز بار بار ہوتی ہے یعنی کم از کم دن میں پانچ مرتبہ اور اگر نفل وغیرہ شمار کی جائے تو یا سنت وغیرہ تو یعنی کم از کم پانچ مرتبہ بندہ اللہ کے سامنے نماز کرتا ہے تو اس بار بار ہونے کی وجہ سے اور نماز کا اسلام میں ایک بہت ہی بڑا شان ہے تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر مصیبت ہو پریشانی ہو تو صبر کے ذریعے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے یعنی صبر کر کے اس مصیبت پر اس صدمے پر اس پریشانی پر صبر کر کے مدد حاصل کی جا سکتی ہے اس صدمے کی حالت میں پریشانی کی حالت میں اللہ کی طرف اگر متوجہ ہو جائے اور نماز مشغول ہو تو اسے بھی اس مصیبت میں پریشانی میں صدمے میں جو ہے نا تھوڑی سی خفت آ جاتی ہے ہلکا پن آ جاتا ہے ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی مدد کی لحاظ سے اب اگلی آیت میں پھر اس کو سجمہ پڑتا ہے اور تجمہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا پڑھیں گے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء در اصل او زندہ ہے ولیکن تشعرون اور تم مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا مگر مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا اب آتے اس آیت کی تشریح کی طرف ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں ہم نہ کہو اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں تم مت کہو ہم کہ او امواتن مردے ہیں بل بلکہ ہم او احیام زندہ ہے احیام زندہ ہے ارواحہم فی حواسل خیور خضر ان کی روح ہے ان کی ارواح ان کی ارواح فی حواسل طیور سخت پرندوں کے پورٹوں میں ہوتی ہے یہ حواسل طیور ان کی روح ارواحهم ان کی ارواح ان کی روحے فی حواسل طیورن سبز پرندوں کے سپورٹوں میں ہوتی ہے سسرو فی الجنہ جو جنت میں جنت میں حیث شاعت جہاں چاہے پھرتی ہے یہ حدیث ازالی اسی مضمون کی حدیث ہے ولیکن لا تشعرون لیکن تم ادراک نہیں کر سکتے لیکن تم ادراک نہیں کر سکتے تعلمون ما هم فیه یعنی تم نہیں جانتے کہ وہ کس حال میں ہے یعنی تم نہیں جانتے کہ, کہ تم کس حال میں کہ وہ کس حال میں ہے یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے بظاہر اگرچہ جنو یعنی دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے اب اگلی آیت کریمہ فیلت کا ترجمہ کرتا ہے ایران پہ جو ہے نا تھوڑی تفصیل ہے اس میں کہ یہ جو شہداء کو مردانہ سمجھو شہداء کو جو, اللہ کی راہ میں مرتے ہیں جو اللہ کے رہتے ہیں مرتے ہیں ان کو قرآن کریم کی تعلیم بھی ہے کہ ان کو مردہ نہ کہا جائے تو شہید کی نسبت جو ہے نا یہ مردہ کا جو لفظ ہے استعمال کرنا یہ تو اگرچہ صحیح اور جائز ہے لیکن اس کی موت جو ہے نا یعنی شہید کی موت سے جو عام مردے کی موت ہوتی ہے اس طرح نہیں سمجھنی چاہیے کیوں اس وجہ سے کہ اللہ کے راستے میں موت موت نہیں ہوتی وہ تو سراسر زندگی ہے مرنے کے بعد برزخی جو زندگی ہوتی ہے قبر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تو سب کو حاصل ہوتی ہے خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو جس طرح کے اگر کوئی نیک ہو اگر مر جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے تو کہ قبر جو ہے اس کے لیے جنت کا ایک بن جاتا ہے اور اگر کوئی برا ہو یعنی مسلمان نہ ہو تو اس کے لیے قبر جو ہے نا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بن جاتا ہے تو برزخی جو حیات ہے وہ تو ہر ایک کو حاصل ہے یعنی کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو اپنے عمل کے مطابق جو ہے اس کو پھر اگر مسلمان ہو تو اجر اور ثواب اس کو ملے گا اس کی سائش سہولت ہوگی اور اگر کافر ہو تو اس کو اسی طرح عذاب ملے گا لیکن یہ جو شہید کی جو برزخ کی زندگی ہے شہید کی جو برزخ کی زندگی ہے تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے تو یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ شہدا کی جو ہے نا کس کو شہید کہا جائے گا اور کس کو شہید نہیں کہا جائے گا کون سا دنیاوی شہید ہوگا اور کون سا اخروی شہید ہوگا تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا تقریباً احکام کی لحاظ سے شہدا کی چار قسمیں بیان کی ہے احکام کی لحاظ سے شہدا کی چار قسمیں بیان کی گئی ہے نمبر ایک کہ جو دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے شہید ہو کیا مطلب یعنی اس کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن دیا جائے گا یعنی اسی حالت میں جس کپڑے میں وہ شہید ہوا ہے وہی کپڑے ہوں گے اور بغیر غسل کے اپنے خون کے ساتھ اور اپنے کپڑوں کے ساتھ جو ہے نا نماز جنازہ پڑھا کر جو ہے نا اس کو دفن کیا جائے گا یہ احناف کے نزدیک جو کہ ہیں کہ ایسے شہید کی جو ہے نا نماز جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ وہ خود ہی مغفور ہے اور پاک صاف شفاف ہے مخلص مجاہد ہے تو اس کے غسل کی بھی ضرورت نہیں جبکہ ہمارا احناف کا نفی کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا کفن نہیں دیا جائے گا لیکن نماز جو ہے نا وہ ہوگی شہید کی نماز جنازہ ہوگی یہ تو پہلے قسم ہوا جو دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے دوسری قسم جو صرف اصل کے لحاظ سے شہید ہو اور احکام دنیا اس پر شہید کے جاری نہ کیے جائے مثلا کوئی دریا میں ڈوب جائے یا کوئی پیٹ کی بیماری ہو دست کی بیماری ہو یا جو بھی تقریباً مبارکہ میں جو ہے نا ساٹھ پچاس کے قریب جو ہے نا آتے کہ ان کو شہدا کہا جائے گا یعنی دنیاوی شہید ثواب اور مرتبہ تو شہید کا ہوگا کہ شہید کو جو احکام ہے دنیاوی اس پر وہ جاری نہیں ہوں گے جس طرح کے بچے کی ولادت کے سلسلے میں جو ہے نا کوئی عورت اللہ نفاذ میں ہو مر جائے تو اس کو بھی اخروی شہید کہا جاتا ہے لیکن ایسے جو یہ جو دوسری قسم ہے ان کو کفن بھی دیا جائے گا اور غسل بھی دیا جائے گا اور تیسری قسم جو صرف دنیا کے لحاظ سے سمجھا جائے لیکن حقیقت یعنی آخرت میں اس کا شہادت کا شہید ہونے کا کوئی مرتبہ لحاظ نہ ہو اور جو ثواب اور اجر شہید کو دیا جاتا ہے وہ بھی اس کو نہیں ہوتا ہے جو مثلا کوئی جہاد کر رہا ہے جاہد ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے اس کے کوئی اور مقاصد ہے تو ایسے اگرچہ دنیا میں لوگ اس کو شہید کہیں گے شہید کہا جائے گا اور شہید کرا جائے گا لیکن آخرت میں چونکہ اس نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا یعنی اپنے مقصد کے لیے انہوں نے کیا ہے تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا یہ تیسری قسم ہے اور ایک چوتھی قسم بھی ہے چوتھی قسم تو چوتھی قسم یہ ہے کہ دونوں کے لحاظ سے شہید کے احکام اس مقتول پر جاری نہ کیا جائے یعنی نہ دنیا میں اور نہ اخروی لحاظ سے جو ہے نہ شہید کے جو احکام اس پر جاری نہ کیا جائے مثلا جس طرح کی اسلامی ریاست ہو اسلامی حکومت ہو اس کے خلاف جو ہے نا چند لوگ بغاوت کر رہے اور اس بغاوت کی حالت میں جو ہے نا وہ قتل کیے جائے تو یا کوئی ڈاکہ ڈال ڈاکہ ڈال رہے ہو اور ڈاکہ ڈالتے وقت جو ہے نا وہ اس کی حالت میں مار دیے جائے یا زنا کی حالت میں ان کو مار دیا جائے تو ان ایسے لوگوں پر جو ہے نا شہید تو حکام تو جاری ہوں گے کہ نہیں بلکہ جو عام مسلمانوں کے حکام ہیں وہ بھی اس پر جاری نہیں ہوں گے مطلب یعنی تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے عبرت پکڑے تو ان ایسے لوگوں کو نہ کفن دیا جائے گا نہ ان کی نماز جنازہ پڑی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے گا تو یہ چار قسمی ہے پہلی قسم جو دین اور دنیا دونوں کی لحاظ سے شہید ہو اور دوسری قسم جو صرف اثرت کے لحاظ سے شہید ہو اور تیسری قسم جس میں احکام دنیا کے احکام دنیا کے لحاظ سے شہید سمجھا جائے لیکن حقیقت میں شہید نہ ہو اور چوتھی قسم جو دونوں لحاظ سے شہید احکام اس پر جاری نہ ہوتے ہو جیسا کہ باغی ہو یا قاتل ہو یا زانی ہو یا ڈاکو ہو تو یہ چار قسمیں ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم آه، اور دیکھو ہم اور دیکھو ہم تمہیں ازمائیں گے ضرور اور دیکھو ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے بشیء من الخوف والجوع کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے ونقص من الاموال اور کبھی مال و جان والانف سے اور پھلوں میں کمی کر کے وبشر اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دو یعنی ہم ان کو کبھی خوف سے کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے ان کو آزمائیں گے کہ یہ اللہ کے فرمردار رہتے ہیں یا سرکش بن جاتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں تو جو لوگ اس حالات میں صبر کریں گے تو بشر الصابرین ان کو خوشخبری سنا دو اب آتے اطاعت کی تشریح کی طرف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تمہارا امتحان ضرور بھی ضرور لیں گے دشمن کے کسی قدر خوف سے اور فقر فاقا القاعلی ونق سے من العمال اور کچھ مالی نقصان سے بالحلا یعنی اس کے حلا کرنے سے ختم کرنے سے ضائع کرنے سے والان فسے والان فسے اور جانی بالقتل والامراض والموت اور جانی اطلاف یعنی جان کا ضائع ہونا مرض طبیعی کی صورت میں مرض طبیعی کی صورت میں وثمراتی اور پھلوں کی کمی سے پھلوں کی کمی سے بالجوائح اي لا رنكم فننظر فننظر اتسيرون ام لا بالجوائح بالجوائح یعنی آفات کے ذریعہ آفات کے ذریعہ کہ آفات آئیں گے جو پل ہوں گے میں او تباہ و برباد ہو جائیں گے تو اس سے بھی ہم آپ کو ازمائیں گے اے لنقتب یعنی ضرور تمہاری ازمائش کریں گے اور پھر دیکھیں گے عملہ صبر کرتے ہو یا نہیں اور بشارت سنا دیجئے خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والے کو البلائی دل جنت یعنی مسائب پر جنت کی اگر پر صبر کرو گے تو اس کے بدلے میں جو ہے نا بطور اجر کے بطور ثواب کے جنت کی خوشخبری ہے الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون الذين یہ او لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبہ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تو یہ یہ قالو کہتے ہیں انا انا للہ و الیہ راجعون کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ جو فکر ہے یعنی اگر کوئی تکلیف ہو کوئی مصیبت ہو کوئی پریشانی ہو تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت جو ہے نا ان الفاظ کو کہے گئے کہ یعنی کوئی فوت ہو جو بھی ہو بڑی مصیبت ہو چھوٹی مصیبت ہو درمیان میں کسی بھی طریقے سے فاد نبی ہو اور ہو تو اگر وہ پیش آ جائے یا اس کے ساتھ امنا تمنا ہو تو یہ الفاظ کہنے چاہیے انا اللہ و انا الیہ راجعون تو یہاں پہ جو آیت کریمہ ہے اس فکرے میں اس جملے میں جو ہے نا پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہم سب یہ اللہ کی ملکیت ہے اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر قسم کے فصلے کا اختیار ہے جس طرح کے مالک اپنی ملکیت میں جس طرح تصرف کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو اللہ بھی چونکہ ہم سب اس کے مملوک ہے ہمارے مالک ہے تو جس طرح تصرف کرنا چاہتے ہیں اس کو اختیار ہے اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور اور جو بھی آدمی ہوتا ہے اپنی چیز کے بارے میں وہ برا نہیں چاہتا تو اس وجہ سے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے ہی میں ہوگا اگرچہ ہمیں جو ہے نا فوری طور پر یا اسی وقت جو ہے نا اس کی سمجھ میں نہ آئے یا سمجھ نہ آ رہی ہو اور دوسری طرف جو ہے نا اس میں اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ ایک دن ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے جہاں پہ جو ہے نا ہر ایک کو جانا ہوتا ہے تو ایک دن ہم نے بھی وہاں جانا ہے تو جب یہ بات دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے تو اگر ان الفاظ کے کہتے وقت جو ہے نا ان الفاظ کے کہتے وقت تو پھر تجاوز بھی نہیں ہوگا اور اللہ کا پرمردار بھی بندہ رہے گا تو اس پر اللہ اجر بھی دے گا جنت کی صورت میں یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو زندگی باقی ہو اس کی تشریح رہ گئی اور بھی ہے اور یہاں پہ تقریباً ایک دو منٹ وہ کل پڑھیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور یہ جو امتحان کے بارے میں پوچھتے تھے جو کل ہم نے ابھی شروع کیا ہوا ہے اس سے پہلے جو پہلے پارے کے آخر تک پہلے پارے کے آخر تک یہاں کی تصویر پہلے پارے کے اختتام تک شروع تک السلام عليكم ورحمة الله وبركاته